حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے لڑنا کفر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چالیس